تو سیلیبریشن کس انداز سے مفتی صاحب کیونکہ اس میں کوشچن ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو نظر آتا ہے کہ فرسٹریشن ہیں نوجوانوں میں کہ انہیں چونکہ وہ مواقع میسر نہیں تو وہ اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے سائلنسر کو پھاڑنا اس طرح کی محافلوں میں جانا گھومنا پھرنا وہ ایک پوری روٹین نظر آتی ہے لیکن اگر کسی سے پوچھیں کہ تم کیوں منا رہے ہو تو شاید اس کا جواب اس کے پاس معقول نہ ہوگا لیکن اگر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ باقاعدہ وہ اوکیشنس کے طور پہ ملنا ملانا اور وہ گیٹ ٹوگیدر کرنا سوشلائزنگ کرنا وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے پھر ولگیرٹی جیسا کہ جس طرف مطلب اشارہ کیا ہے کہ وہ اب اتنا سلیکشن بڑھ گیا ہے اس بات کا کہ نوجوان طبقہ اس طرف جاتا ہے تو کس انداز سے سیلیبریٹ کیا جائے کون سا ایسا پیمانہ ہو جو درمیانی راستہ ہو دیکھیے ویسے تو جواب اس میں جمالی طور پہ تو ہو گیا اگر تھوڑا سا اس کو تفصیل سے لے لیں جیسے کہ آپ نے ایک جملہ بولا وہ میں نے نوٹ کر لیا کہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہیں تو مواقع تو کثیر ہیں لیکن بس یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو ان مواقع کے تابع کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہم اصل میں طبیعت ہماری مائل نہیں ہو پاتی یعنی ان مواقع کے تابع ہاں، ہم ان سے ذہنی طور پہ اتنے متاثر مروب ہوتے ہیں کہ ہم ان کی اس غلط کام کی تقلید پر نفسانی اعتبار سے مجبور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ غلط طریقہ ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے جو اسے اپنائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے افضل اور اعلیٰ بنتا چلا جائے گا لہٰذا آپس میں مبارکباد دینے میں شران کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ گھر میں کوئی محفل رکھ لیتے ہیں یا کھانے کا اہتمام بھی رکھ لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہمانوں کو بلا کے کھلاؤں گا تو یاد رکھیے اس پر بھی مکمل صدقے کا سوال ہے اچھا صدقہ یہ نہیں کہ آپ کسی غریب فقیر کو کھلا دیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مرد اپنی زوجہ اور بچوں کے جو لقمہ دیتا ہے حلال کا وہ بھی اللہ کے نام میں صدقہ ہے اس پہ ثواب مرتب ہوتا ہے تو انہیں بلا لیں گھر پہ بیٹھ جائیں ناتیاں معافل کریں اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلا دیجیے تو میرے خیال میں بہت اچھا طریقہ ہو جائے گا دوسرے سے ملنے جانا چاہیں تو ملنے جانا میں شرم کوئی حرج نہیں ہے اگر دارۂ شریعت میں رہ کر ملیں تو بہت اچھا اچھا ایک بات آپ نے ابتدا میں فرمائی تھی کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ محرم الحرام کے حوالے سے کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ یہ آپ کے سال کی ابتدا ہے لیکن ہم چونکہ ہمارے یہاں کمری کیلنڈر کے حوالے سے محرم الحرام جو ہے وہ ہماری ابتدا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ابتدا غم سے اور سوچ سے ہوتی ہے کیونکہ واقعہ کربلا وہاں پر موجود ہے تو اب ہم یہ جو صاف کا ہے کہ اگر اسی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ایک خوشی ایک سیلیبریشن ہے اور اگر ہم کمری کیلنڈر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو غم ہے افسوس ہے اور وہاں پہ واقعہ کربلا موجود ہے تو اس ڈفرنس کو ہم کیسے ختم کریں گے کہ کیا ہمیں بھی اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو اسی انداز سے جس انداز سے ہم عیسوی کرنڈا کے تحت مناتے ہیں محرم الحرام کو بھی منانا چاہیے دو باتیں ہیں یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام نے غم محسوس کرنے کی ممانعت نہیں فرمائی اظہار غم کی ممانعت ہے ٹھیک محرم بھی آتا ہے تو ہمارے لیے وہ ایک اس لحاظ سے غم کا ہم غم اس میں محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا لیکن شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اظہار غم بھی کریں مطلب شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ اظہار غم کریں لیکن خوشی کا خوشی بھی بہت زیادہ کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر غم محسوس ہو رہا ہے تو آدمی نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ آپ محرم سے جو سال شروع ہو رہا ہے اسلامی سال اس کو کہتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی خوشیاں منائیں حکم ہمیں شریعت کی طرف سے نہیں ہے لہذا اس میں بھی اگر آپ جائز طریقے سے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سال ثواب کی معافی نے آپ رکھ لیجئے ان کے لیے سبیل وغیرہ لگائیے جیسے کھچڑا پکانے کا رواج ہے مسلمانوں میں پکا کے کھلایا جاتا ہے وہ اگر کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں اظہار خوشی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور وہ جائز طریقے اگر ہم اس میں بھی اختیار کریں گے تو وہ ہماری اظہار خوشی کا ایک موقع لیکن اگر ہاں خوشی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کا پیش کرنا اور قربانی کی قبولیت پر شہادت کا انعام ملنا وہ خوشی یہ کتنی بڑی خوشی ہے کہ خوشیوں کی میراج مسلمان اظہار کے اور قربانی کے جذبے سے اپنے سال نئے سال آپ یہ دیکھیں نا کہ سال کی ابتدا بھی اسلامی جو ہے وہ قربانی پہ اور انتہائی قربانی پہ لیکن مسئلہ یہ ہے سبھی بھائی کہ ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ تو نہیں ہے نا اگر آپ آن دی ہول بات کریں تو ہم جس انٹرنیشنل پالیسی کو یا جو انٹرنیشنلی جو کلچر ہمارے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے یہاں نیو ایئر سیلیبریشن میں جو ہے وہ تھرٹی فسٹ دسمبر ہے ہمارے محرم الحرام کا تصور جو ہے اس انداز سے نہیں سیلیبریشن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس کو سافٹ طریقے سے سیلیبریشن کو کیسے کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں کی تکلیف کریں جس طریقے سے وہ کرتے ہیں وہ کچھ کام اچھے بھی کرتے ہیں جیسے گیو اویز ہیں گفٹ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اب جو ہے سیل فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے بلڈنگس بھیجتے ہیں وہ لوگ کارڈ بھیجتے ہیں وہاں پر اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی اچھی بھی ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے وشنگ ایئرس کمپلیٹ کیا وہ سال کے اینڈ میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیا سال آپ کے لیے دعاؤں کے سال ہو نیا سال آپ کے لیے پراسپیرٹی لے کر آئے نیا سال آپ کے لیے جو ہے ایک بہتر چیزیں لے کر آئے تو جو اچھی چیزیں ہیں اس کو تکلیف کر کے بات تو ہے قرآن نے فارمولہ آپ کو دے دیا کہ جب تمہیں کوئی غم پہنچے تو بہت زیادہ غمزدہ نہ ہو جائے اور جب خوشی تو بہت زیادہ یعنی وہ آپ کو ایک اعتدال کی راہ دے دی ہے لیکن جی کیا کہہ اس میں ایک بات اور ان کی مہمان صاحب کی بڑی اچھی ہے لاجک ہے اس میں کہ صرف خوشی منانا نہیں ہے صرف خوشی کا احساس اپنی ذات تک محدود رکھنا نہیں ہے بلکہ خوشی بانٹنا ہے یہ جو کارڈ تقسیم کر رہے ہیں نیو ایئر کے یہ بھی خوشی بانٹنے کی اور تحائف کا ہاں۔ جو تبادلہ ہے یہ بھی مسلمانوں میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کرو ہاں، ہاں۔ ہم تو سارے ابھی اگر اگر ہم پریکٹس میں نہیں ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے ورنہ مسلمانوں کا کوئی دن خوشی سے خالی نہیں ہے اگر وہ اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چل رہا ہے اس دائرے میں ہے تو کوئی دن بھی خوشی سے خالی نہیں ہے ہر راستہ اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے اس کی اس کی عنایت کی طرف جاتا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پورے یورپ میں وہ جو ایک آپ کے پاس دو وے ہیں this is good way and this is bad way صرف وہاں ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی کو پریشان کیا جاتا ہے فورس آپ کو کہیں لگایا جاتا ہے جہاں پر اس قسم کی سیلیبریشن ہوتی ہیں وہ مخصوص علاقے ہوتے ہیں مخصوص ہوٹلس ہوتے ہیں مخصوص کلبس ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ سیلیبریشن اور میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کو اسپانسرڈ ملٹی نیشنل کمپنیز کرتی ہیں ڈیمانسٹریشن کے لیے بھی ان کے مخصوص ہیں جی ہاں۔, ہاں لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سائلنسر میں نے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تقریباً ایسی چار یا پانچ نیو ایئرس جو ہے وہ ملک بیرون ممالک میں گزاری یورپ میں بھی اور اور تو اور ہم دبئی یہاں سے ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہے لیکن آپ وہاں پر بھی جا کے دیکھیں تو وہ طریقہ وہاں کوئی کسی کو سائلنسر گاڑی کے نکال کے تنگ نہیں کرتا کوئی کسی کو ہٹ نہیں کرتا وہاں کوئی دانا خاصہ جو ہے وائن کسی پہ ڈالتا نہیں ہے وہاں ایک طریقہ ہے اور جو لوگ اچھی طریقے سے مناتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایک گیٹ لیکن آپ کو نہیں لگتا اس پہ کلام کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا سید صاحب کہ چونکہ انٹرنیشنلی آپ نے خود بھی مطلب سفر بھی کیا اور ہم یہاں سے بیٹھ کے فوکس بھی کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا محمد عیسیٰ صاحب کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ جو تہذیب وہ جو کلچر ہے وہ کسی حد تک جو ہے ہمارے معاشرے پہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اس پہ کلام کرتے ہیں ایک کالوں بھی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جنید صاحب ندیم عرض کر رہا ہوں ندیم صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں کراچی سے بات کر رہا ہوں جناب ندیم صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے ماشاء اللہ مطلب میں اس پر بات کروں گا کہ آج اتنی مطلب ہے نیا سال آ رہا ہے نئے سال کی مبارک ہے نیا سال آ گیا جناب نیا سال آ گیا بلکہ جناب میرا یہ ہے کہ مطلب کیا اس کو سیلیبریٹ جس طریقے سے میں ہاں۔ کراچی میں رہتا ہوں جس طرح جس طرح سے مطلب سیلیبریشن ہوتی ہے دھوم دھڑک کا تو یہ ہاں۔ مطلب اس طریقے سے منانا مطلب جائز ہے یا نہیں پہلا سوال تو یہ بالکل دوسرا سوال یہ کہ اس موقع پہ ظاہر سے بات ہے میں اس وقت آپ کا پروگرام کر دو بھائی آپ کا پروگرام مجھے ماشاء اللہ بہت بہت اچھا لگتا ہے اور میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں خاص طور پہ آپ کے ساتھ جو یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کا نام میں صاحب تشریف یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام تو ماشاء اللہ یہ سارا پینل ہے آپ کے ساتھ اس وقت ظاہر سی بات ہے اس وقت نبے سو چینل ہیں اور رات ایسی ہے کہ بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اس سلسلے میں بہت زبردست ہے یعنی مزہ آ رہا ہے بہت اصل میں ان بات ساری اتنی سی ہے کہ ہم نے تو بنیادی طور پہ یہی کوشش کی کہ لوگوں کو یہ تصور دیں کہ دراصل جب یہ گھڑیاں بارہ بجا دیں گی اور جب دو ہزار سات سے نکل کے ہم دو ہزار آٹھ میں داخل ہو جائیں گے تو دراصل ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اسی سلسلے میں اور آپ کا بہت شکریہ آپ کے تمام تر کمنٹس کا جی سبھی بھائی ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے تو یہ بیسکلی ایسا تھا جو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جو کلچر ہے یا وہ جو اقدار ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے ہمارے معاشرے پہ بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے اے کے صاحب نے جو ایک ابھی پوائنٹ اٹھایا کہ وہاں جو یہ دن منایا جاتا ہے بڑا احترام سے بڑے طریقے سے لوگ پیتے ہیں بڑے پلیسز ان کے ہوتے ہیں بات یہ نہیں ہے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ پہلے سراغ بنتا ہے پھر شگاف بنتا ہے ٹھیک ہے اور مفتی صاحب نے ابھی بہت پیاری آیت کوٹ کی تھرٹی تھری کی ٹوینٹی ون اسوا عثما کے بارے میں ففٹی نائن کی سیون کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیں اتنا لے لو نہیں تو رک جاؤ میں نے پہلے ہی بتایا تھا دین ایمان والا ہماری کچھ رسپانسبلٹی ہے ہم اگر نیگیٹو بن کے سوچیں گے جی وہ گورے مناتے ہیں تو ہم کیوں منائیں ایسی بات نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے آپ کے پاس کیوں دل نہیں ہے آپ کے پاس تو پانچ وقت کی نماز ہے آپ کے پاس حج ہے اتنا بڑا ایونٹ آپ کے پاس عیدیں ہیں مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس اندر ہے نیگیٹو نہیں نکلے گا ہم جب تک اندر سے نیگیٹو نہیں نکالیں گے بلیو کریں اگر پوزیٹو اٹھا لیں تو اسلام کا تو اتنا حسن ہے کہ آپ ان میں بانٹ سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ ہم اپنی جب چیزوں کو پراپر نہیں کرتے ہیں تو ہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا حسن ہمارے میں بانٹ ہمارے درمیان بانٹ کے کیسے چلے گا میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ سمر سوال جو آپ کا ہے بہت ویلڈ ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا میڈیا اتنا متاثر کن ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے کوئی بھی دن کو جو بھی مدرس ڈے مناتے ہیں فادرس ڈے مناتے ہیں یا خواتین کے حوالے سے کوئی دن مناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چینلز کی یلغار ہوتی ہے اور وہ ہر طریقے سے اس کے لیے ذہن بناتے ہیں ہاں، ہر اب آپ اپنی سروس کو دیکھیں آپ کا یہ پروگرام ہے اس وقت بھائی نے کال کی کراچی سے اور کہا کہ سو چینل ہیں لیکن میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں اور پسندیدگی سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک ڈفرنٹ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ سروسز فراہم کیے ہیں معاشرے کو معاشرے کا ذہن بنانے کے لیے مسلم میڈیا نے اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے تب ذہن بنتا ہے اگر ہم مسلمان اپنے میڈیا سے اپنے آنے والے ایونٹس کا اپنے آنے والے تہوار کا اسی طرح شائستگی سے اظہار کریں اور شد و مت سے اظہار کریں تو یہ معاشرے میں محفوظ کرے گا بات جاری رکھتے ہیں بھائی بھائی ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جاوید موتی والا کراچی سے بات کر رہا ہوں جی جاوید موتی والا صاحب فرمائیے کیسے سر اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت شاندار ہے بہت شکریہ اللہ آپ کو اس کی جگہ خیر ہے تھا تو میں ہماری اصلاح فرما رہے ہیں بہت شکریہ اور ماشاء اللہ آپ کا یہ جو پینل بیٹھا ہے بہت شاندار ہے بہت خوبصورت ہے کیا کہنا چاہیں گے موٹی والا بھائی بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ جو یہ دھوم دھڑکا وغیرہ کرتے ہیں نیو ایئر کی نائٹ کو تو یہ کہاں تک صحیح ہے اتنی فائرنگ ابھی بھی ہو رہی ہے اور تقریباً یہ بارہ بجے سے لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے کہ ہم اتنی فائرنگ کر رہے ہیں اتنی رات کو تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سبھی بھائی سے ایک نعت کی فرمائش کرنی نعت کی فرمائش انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں موتی والا بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی رہی ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے کے بعد ٹرانسمیشن نیو اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمات ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے کس خطے کس ملک اور کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میں انیس احمد بول رہا ہوں انڈیا سے علی صاحب ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں جناب سر یہ منانا یا نہ منانا شریعت کے حساب سے جائز ہے یا نہ جائز ہے اس کے بارے میں آپ اچھا بہت کلام کیا مفتی صاحب نے اس میں لیکن بہرحال آپ کی میرا خیال ہے آپ نے شاید دیر سے جوائن کیا ہوگا لیکن آپ کی جو وہ سوال ہے اور اس کی جو تشنگی ہے اس کو ضرور دور کرواتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے ہمیں کال کی مفتی صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جس انداز سے ہمارے یہاں لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے شورغل کیا جاتا ہے فائرنگ کی جاتی ہے اور پھر جو ایک طوفان بدتمیزی پوری رات ہوتا ہے میں مقامی سطح کی بات کر رہا ہوں جی۔ انٹرنیشنل سناریو پہ تو بڑی بات ہوئی تو شریعت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے اور اگر نہیں دیتی تو پھر انسانوں کو کرنا کیا چاہیے بنیادی طور پر اس میں دو میں حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ مسلم امام احمد بن حمل کی روایت ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرو بالکل تو جب ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو اسے کوئی ٹینشن ہو اسے فکر ہو جیسے سے آج کل ہمارے یہاں کے حالات ہیں کہ تین دن سے جسے بند ہے غریب آدمی ہے جو ڈیلی کماتا ہے اور کھاتا ہے سر ہاں۔ اس کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا ہاں۔ ایسے موقع پر اگر آپ پٹاخے پھوڑیں گے سلنسر نکال کر موٹر سائیکل چلائیں گے تو اس کو کتنی ذہنی کرب اور اذیت ہوگی بالکل میرا چھوٹا بچہ ہے وہ آج کل تھوڑا سا رو رہا ہے زیادہ ملا علم کیا وجہ ہے بہرحال کوئی دوائی وغیرہ بھی اس کو دے رہے ہیں لیکن بہرحال تو ساری رات روتا ہے تو نیند نہیں آتی صحیح طریقے سے اب اگر اس کی تھوڑی آنکھ لگے اور یہ پٹاخہ پھوٹ جائے اور وہ اٹھ کے پوری رات سے روکے سب کو جگائے تو یہ ازیت ہم نے بہت دفعہ برداشت کی ہے تو کتنے لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں کتنے بیمار پریشان ہوتے ہیں کتنے ٹینشن زیادہ لوگ مزید ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس پہ غور و تفکر بلکہ مفتی صاحب اس میں ہاسپٹلس کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بڑے سیویئر کیسز ہوتے ہیں اس میں بڑی پریشانی لوگوں کو ہو جاتی ہے کالوں کو شامل کیے لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب جی، ہلو جی، میں چیک ریپبلک سے بات کر رہا ہوں جی ناصر جاوید جی ناصر صاحب جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے جیسے ابھی عیسا صاحب بتا رہے تھے آپ کے یہ سارے پینل والے بیٹھے تھے کس طرف مطلب آپ لوگ ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا ہمارے بچوں کو یا نیو جنریشن کو بالکل اسی طرح جیسے کچھ دیر پہلے کسی بھائی نے فون کیا پورے یورپ میں اس وقت کوئی اسی نبے پینل سے شاید ضائع چلتے ہوں گے لیکن ہم آپ کا چینل چینل کیوں دیکھ رہے ہیں کیوں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا کلچر کیا ہے ہماری تہذیب کیا ہے ہاں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے آپ لوگ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا کلچر ہاں۔ کیا ہے تہذیب کیا ہے اور ایک میرا چھوٹا سا سوال یہ تھا ہاں۔ کیونکہ اب بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں رہتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم یہ بازی بچوں کو دکھا سکتے ہیں کیا وہ یہ صرف دور سے رہ کے کیا وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا یا اس کی بھی ممانت ہے ہمارے مذہب میں اچھا بھائی یہ بتائیے آپ چیک ریپبلک سے بات کر رہے ہیں اور اوبیسلی وہاں پہ تو بڑا مطلب سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوگا اس وقت اس رات کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمومی رویہ ہے مسلمانوں کا وہ اس وقت وہاں پر کیا ہے یعنی عموم میں جو آپ دیکھ رہے ہو رویہ جو ہے وہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہو چکا ہے یا مکمل طور پہ اپنے آپ کو صافلین اچھا کی کالی گھاٹیوں میں ورک کر چکے نہیں ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے خاص کر جب ہمارے کسی طریقے سے مسلمانوں کو کسی نہ کسی پرابلم میں انوالو کیا جاتا ہے جیسے آج کل یہ وار آف ٹیررزم چل رہی ہے اور یہ جو حالات ہوئے ہیں پچھلے تین چار دن سے میں آج کی رات کی بات کر رہا ہوں میں حضور آپ سے جی آج کی رات کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم لوگ تو بالکل نہیں جاتے ہیں بالکل بچوں کو لے کے جا کے جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ یورپ یہ ان ممالک میں شامل ہوتا ہے کہ یہاں پہ ولگیرٹی اتنی ہو جاتی ہے اس رات کو مطلب یہ لوگ یہاں پہ اچھے لوگ جیسے ابھی آپ نے کپڑے میں سے کسی نے یہ بات کی تھی کہ یہ بہت مہذب طریقے سے یہ قوم مہذب ہمیں صرف میڈیا پہ نظر آتی ہیں یہ جس طرح کی ولگیرٹی ان لوگوں کے کلچر میں ہے یا جو یہ اپنے کلچر کا پرچار کرتے ہیں ہمارے لیے یہ بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے اور یہ اتنے کلچرائز نہیں ہے جتنا انہوں نے میڈیا پہ اپنے آپ کو دنیا میں دکھایا ہوا ہے کلچرائز اگر دنیا میں کوئی چیز ہے کوئی مذہب ہے وہ صرف ہمارا مذہب ہے اور انشاءاللہ وہی رہے گا انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے چیک ریپبلک سے ہمیں کال کی بڑی مختلف رائے لیکن بڑی پازیٹو بات ان کی گفتگو میں سامنے آئی عموم میں جو رویہ انہوں نے دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے وہ اپنے آپ کو سولاز کہتے ہیں یا جتنا اپنے آپ کو کلچرڈ کہتے ہیں ویسے وہ نظر نہیں آتے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ جو معاشرہ چونکہ بات وہیں پہ آ کے رک رہی ہے وہ جو معاشرہ جہاں پر ہمیں سویلائزیشن اتنی نظر نہیں آتی لیکن پورٹریٹ جو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں ہمیں بنیادی طور پہ اب اس بات کو اس طرح سے لینا چاہیے کہ دو ہزار آٹھ کا سورج اب طلوع ہونے والا ہے اور میں اب چاروں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مومن کا پچھلا دن اس کے اگلے دن سے جو ہے وہ مطلب اگلا دن جو ہے اس کو پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ جہاں پر ایک نیا سورج شروع ہونے والا ہے احتساب کا عمل کیا ہو نفرتیں کیسے ختم ہو کس بات کو ہم پروان چڑھائیں کہ جہاں پہ مسلم اما کا جو ایک اجتماعی تصور ہے وہ سامنے آئے سب بھائی کیسے دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ کسی مومن کے دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے کیسے ہمیں سے یہ مراد ہے کہ اگلا دن بہتر ہوتا ہے مزید جستجو اسٹرگل میں گزرتا تو کوئی بھی ایمان رکھنے والا عقل رکھنے والا شعور رکھنے والا زندگی کے آنے والے دور میں قدم رکھتے ہوئے نئی صدی میں قدم رکھتے ہوئے نئی نئے سال میں قدم رکھتے ہوئے شعوری طور پر اس بات کا تقابل کرتا ہے کہ اس نے جو وقت گزار لیا ہے اس میں اس کے کیا غلطی کامی کوتاہی اور کس معاملے میں ایسا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے جی۔ اور اگلے وقتوں میں اگلے آنے والے وقت میں وہ کس طرح زندگی کو زیادہ سے زیادہ بامقصد اور کارآمد کر سکتے ہیں جی۔ یہ شعور تو ہر مومن مسلمان کے یہاں تو ہوتا ہے عام زندگی میں بھی لوگوں کے ہاں ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک مومن اور مسلمان ہونے کی نسبت سے ہر مومن اپنے آنے والے ہر لمحے کو دین کے سائے میں رکھ کر مزید تابناک بنانے کے جی۔ خواہش مند ہوتا ہے اور ہم میں سے بھی ہر آدمی ہر مسلمان اس نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے اور نئے سال میں داخل ہونے کے بعد یہی خواہش کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پیغام پر چلے اور اپنی باقی ماندہ زندگی کو اس دائرے میں رکھے جس جس دائرے نور کو ہم اسلام کہتے ہیں بات جاری رکھتے ہیں بھائی ایک کالوں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں کیا حال ہے جی اللہ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ پاک کا بھائی آپ سنائیں بہت دعائیں آپ کی کون سا کہاں سے بات کر نیا سال مبارک پہ جو مہمان رہتے ہیں ان کو بھی اسٹافت کرو بھائی قصور سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک کیا کہنا چاہیے اس بارے ہاں مفید تھوڑا سا جاننا چاہوں گا بھائی پوچھنا چاہوں گا مفتی سے یہ جو آج رات میں یہ آتش بازی فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ مسلمان بھائیوں کو یہ دیتی ہے کہ یہ ہم فائرنگ کر سکتے ہیں یا نہیں اچھا اس سے خاصا کلام مفتی صاحب نے کیا لیکن بہرحال آپ کی تشنگی کو بھی دور کرواتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب اب بہرحال بار بار ایک ہی بات آ رہی ہے تو میں چاہوں گا ایک مرتبہ بڑا فورس فلی آپ بیان کر دیں کہ ساری چیزیں کیسی ہیں لیکن بھائی نے جو باہر سے کال کی کہ کیا بچوں کو آتش بازی دکھانی چاہیے کہ نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ غیر مسلم کی کوئی بھی چیز دیکھنے کے بعد ہمارے بچے اس حد تک متاثر ہو جائیں کہ پھر ان کو دینی پابندیاں بوجھ محسوس ہونے لگے اور وہ اس معاملے میں والدین کی اطاعت سے باہر ہو کے اسی چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں کچھ وہ لاکھوں روپے کا فائدہ ہاں۔ لہٰذا میں تو یہی عرض کروں گا پھر وہ اصل میں سے نظارہ پہ آتش بازی تک محدود نہیں رہے گا لازم بات ہے کہ نگاہ کے فسل کے کسی اور جانب بھی جائے گی اس کی میرا مشورہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم نے جو جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ خود سب لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر سو چینل بالکل چل رہے ہیں تو کیو ٹی وی اس کم از کم دو گھنٹے کے اندر لوگوں کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کر اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر وہ چیک ریپبلک سے میرا خیال ہے پہلی کال تھی ہمارا الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے ہمارا کبال نہیں ہے دوسری بات یہ دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی کو میسج نہیں کیا میں نے کوئی خوشی اپنے طور پہ نہیں منائی یہاں دو چیزیں ایک ہے اپنی ذات کو دیکھنا ایک ہے دوسروں کو دیکھنا جب ہم اپنی ذات کو دیکھیں گے ہم یہ مجبور نہیں کر رہے کہ ہر شخص اس کو منائے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ دوسرا منا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس میں یہ کہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے اور اسے ہم منع نہیں کریں گے کیونکہ پھر وہ باغی ہوگا باقی جتنے پٹاخے وغیرہ آتش بازی ہے سلنسر نکال کر چلانا ہے اس سے چونکہ مسلمان کی اذیت کو اذیت پہنچ گئی بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت آبرو کو حرام فرما دیا حرام جان سے میرا وہ روحانی تکلیف ہے یا جسمانی تکلیف اور یہ چیزیں اگر ان سے پہنچ رہی ہیں تو پھر یہ سال منانا ہمارے لیے بروز قیامت سخت گرفت کا باعث بن جائے گا اور ایک وقتی خوشی اگر آخرتی گرفت کا باعث بن جائے تو میں اسے خوشی نہیں کہتا ہوں بہت غم کہ بالکل صحیح بات ہے اور یہ تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو ایک جی۔ کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ملک محمد خان اسپین بارسلونا سے بول رہا ہوں ملک صاحب اسپین بارسلونا سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی میں بارسلونا اسپین سے بات کر رہا ہوں جناب جناب جی میں آپ کو اور اپنے تمام مفتی اکمل صاحب کو اور تمام پیرنٹس کو آج کا نیا سال مبارک خیر مبارک جناب اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ نیا سال ہمارے لیے خوشیوں بھرا اور بہت ہی اچھا تھا ہمارے ملک کے لیے اور ہر خالد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کے لیے آمین آمین یقین کرے آپ کا یہ پروگرام دیکھ کے جب ہم کرتے ٹوٹے اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو چینل آپ کا دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور میں پانچ بجے سے علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد قرل قادری کی تقریر سے پہلے سے اکیلا ہی گھر میں ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا چینل چلتا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے سارے علیہ السلاط اسلام کا ذکر سن لیتے ہیں پیاری پیاری باتیں سن لیتے ہیں اور جو دل میں کوئی ہوتی ہے کوئی احتجاج اس ملک میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے یقین کریں آپ کے چینل کی وجہ سے ہم ماشاء اللہ آپ کو آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب کی اور مفتی ابو بکر صاحب اللہ ان سب کو سلامت رکھے میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جشن ملاد مصطفیٰ مصرف وسلم ہے ایسے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بھی نیا سال تمام مسئلہ فکر کے لوگ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کچھ مناتے ہیں کچھ نہیں مناتے لیکن جو اس طبقے کے ہوتے ہیں وہ خوشی سے جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں بڑی بڑی آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے فیشن ہوتے ہیں تو تمام لوگ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہی نیا سال ہاں۔ ایسے جو آپ جیسے دانشمند لوگ ہیں فکر رکھنے والے لوگ ہیں اگر ایسے ہی مسجدوں میں اپنے دوستوں کو یا کسی بھی حوالے سے کہیں کہ مسجدوں کو میں چلانا کریں اور وہاں چھوٹی چھوٹی میں اپنے ناطے ہو جائیں ضروری نہیں کہ سر سڑکیں رابطہ ہوں اصل میں ملک صاحب بنیادی طور پر میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ کیو ٹی وی جو ہے ہر اس موقع کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی مثبت پیغام دنیا کے تمام مسلمانوں کو پہنچ سکے یہ وجہ آپ دیکھیے کہ آج دنیا بھر کے جتنے بھی چینلز ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی صرف ایک ریموٹ کنٹرول پہ ایک بٹن پہ جو ہے کیا کچھ ہو رہا ہوگا اور کیا کچھ انسان دیکھ سکتا ہے لیکن یہاں بیٹھ کے گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انفرادی طور پہ ہماری تربیت ہو تاکہ فرد نکل کے جو ہے وہ در اصل معاشرے کو بنانے کی کوشش کرے لیکن ایک بات میں پوچھوں گا آپ سے کہ اسپین میں آپ موجود ہیں اور وہاں کے فائر ورکس بھی جو ہے وہ دنیا میں بڑے مشہور ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی حالت کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اکتیس دسمبر کے موقع پہ ہمارے اندر کوئی شعور بیدار ہوا ہے مثبت یا ہم وہی منفی سوچ رکھے ہوئے بہت شعور بیدار ہوا ہے یہاں مسجدوں میں محفل نات ہو رہی ہے ماشاء اللہ اور ہاں جی یہاں پروفیسر ڈاکٹر محمد صاحب قادری کا ایک ادارہ نئی مسجدوں نے بنائی ہے اور وہاں محفل نات ہو رہی ہے ماشاء اللہ اور بارہ بجے سیلیبریٹ کریں گے کھانا دیں گے میرے کچھ دوستوں نے مجھے دعوت بھی دی تھی لیکن بلیو کریں جب سے میں نے یہ دیکھا نا کہ نائٹ اسپیشل نیو ایئر کے حوالے سے آپ کا پروگرام ہے تو میں نے اس کو فون پہ کہا کہ میں نماز گاری پڑھ لوں گا آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہ رہے چلے ٹھیک ہے کیونکہ لے آئی اور اکیلا بیٹھا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جیسے انہوں نے میں اپنے ناچ کا ادھر پروگرام رکھا ہے ہاں۔ تو جو جس طرح کے لوگ ہیں وہ وہاں ہاں۔ پہنچے اور جو دوسرے لوگ ہیں ہر کسی میں خاص تو ہے نا کچھ جانا چاہتا ہوں اس طرف لیکن یقین کریں اگر کوئی اچھا مثبت راستہ مل جائے ہاں۔ تو بلیو کریں کہ باہر کی دنیا پاکستانی نوجوانوں سے ادھر کے نوجوان ہیں وہ زیادہ تڑپ رکھتے ہیں ہاں۔ جب پاکستان میں تھے تو اتنے ہوئی ملک صاحب ایک جملہ کہوں پنجابی میں کہ خوش کر دیتا ہی ماشاء اللہ بہت مزہ آیا بہت اچھی گفتگو مجھے امید تھی بلکہ یقین تھا اس بات پہ کہ الحمد جو پیغام ہمارے فورم سے ڈلیور ہوتا ہے ہمارے ایوانوں سے ڈلیور ہوتا ہے بے شک وہ پہنچتا ہے اور اس کے سمراٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسپیس سے کال کی جناب بات ہو رہی تھی سبھی بھائی احتساب کے حوالے سے اور تبدیلی کے حوالے سے انفرادی طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فرد اوبیسلی معاشرے کو بناتا ہے اور فرض ہی معاشرہ ہے فرض ہی قوم ہے اب اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جہاں دو ہزار آٹھ کا سورج شروع ہونے والا ہے جو کچھ ہماری خامیاں کوتائی ہیں جو بھی پرابلمز ہمارے ساتھ رہی وہ ایک طرف وہ ایک مزاج ہے اور اس پہ ہم بہت گفتگو بھی کر سکتے ہیں کرتے رہے ہیں اب کرنا کیا چاہیے ہمیں منحصل قوم منحصل علما ایک عام پاکستانی یا ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جنید ایک بہت اہم بات جس کی طرف ہم تھوڑا سا تیزی سے نکل جاتے ہیں وہ جو ہم کو بتانے ہیں لوگوں کو جو سمجھانی ہے اس پینل کے توسط سے پہنچ جائے لوگوں نے کہا کہ ہم آتش بازی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے آتش بازی کا یہ چھوٹا سا لمحہ دس پندرہ بیس منٹ کا جس میں پٹاخے پھول ہیں آخر اس کو دیکھ کے حاصل کیا ہوتا ہے لوگ خوشی ایک ہے ہاں۔ چکا چوند ہے ہاں۔ عام روٹین سے ہٹ کر ایک ایونٹ لیکن ظاہر اسلام ہم کو اس سے منع کرتا ہے ہاں؟ ہم سے بیچتے ہو ہم کو لوگوں کو حقیقی خوشی سمجھانا ہے اس کا تصور سمجھانا ہے کہ حقیقی خوشی ہے کیا ہمارے ابھی تک یہ کانسیپٹ عام نہیں ہے کہ آپ اپنے ایسی کسی بھی لمحے میں جس کو آپ واقعی خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں کسی کی مدد حاصل کرتے ہیں کسی کی مدد کی مدد کرتے ہیں بالکل یعنی آپ کے اطراف میں سینکڑوں ایسے چیریٹی کے کام آپ کے منتظر ہیں آپ اگر نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے کسی ایک بچی کی شادی کا ذمہ لے لیتے ہیں ایک بیمار کی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں تو یہ دائمی خوشی ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی اور آخرت تک آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے بات جاری رکھے ہوئے سبھی بھائی بہت پیاری پیاری باتیں ہیں ناظرین اور کچھ اور پیاری پیاری باتیں بھی ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر کے تحت جس طرح کی کالز اور جس طرح کے لوگوں کے پرسپشنز ہیں ایک آدمی بھی اگر رک گیا نا ایک آدمی بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کا حاصل ہو گیا اب پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ دو ہزار آٹھ کا سورج اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد شروع ہوگا نئی روشنی ہمارے سامنے ہوگی کرنا کیا چاہیے من القوم من حیث الما ایک فرق کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے جتنا جی وہ کیو ٹی وی کی بات کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک اکیلا چینل جتنا کام کر رہا ہے یہی کام آپ اپنے گھر سے بھی شروع کریں ہر گھر کو کیوں بنا دیں یو نو وائے کہ اللہ و نے اٹالا سوریہ عمران کی آیت نمبر 110 میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو میں نے تمہیں تمام انسانوں سے بہترین اما چنا ہے بہترین اما بغیر بغیر ریوارڈ کے نہیں کیونکہ تم وکالو کے انسانوں کو برائیوں سے ٹھیک تو اس وقت چھ ارب انسان ہیں ایک ارب چالیس کروڑ مسلمان ہیں ہم سب مل کے جب ہر گھر میں کام کریں گے الحمدللہ یہ برائیاں ہماری طرف نہیں بڑھیں گی جس طرح ایک ہی بھائی نے کہا کہ برائی کو ختم کر ختم امر میں معروف ایز اے اما ہماری یہ ڈیوٹی ہے تو الحمدللہ یہ بہت ہو رہا ہے یورپ میں کیونکہ ہم ورلڈ وائڈ جاتے ہیں اور بہت الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں ایک ایسے دن پر ہمیں یہ آج دوبارہ طے کرنا ہے کہ ہم پچھلی غلطیاں کیا کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے توبہ کریں اور جو ہمیں وقت دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو گھڑی چل رہی ہے نا یہ چلتی رہے گی میری ہارٹ بیٹ بند ہو جائے گی یہ چلتی رہے گی ہاں، ہاں، ہاں۔ اللہ نے جو یہ ہمیں وقت دیا ہے اس وقت کے ساتھ چل کر ہمیں دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ رہے ہوں آپ ہندوستان میں ہیں آپ انگلینڈ میں ہیں آپ جاپان میں ہیں آپ پاکستان میں ہیں آپ وائے حسنا کو مت چھوڑو ہر گھر کو کیوں کیوں بات یہ کہ ہم کریں ہاں، ہمیں جو ہے وہ اپنے رویوں کو تبدیل ہے ایک کالر کو اور شامل کیے لیتے ہیں بلکہ آخری کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ذرا ہمارے لیے خاص خاص ہماری طرف دعا فرما دیں گے ہمارے گھر میں مشکل آسان ہو جائے اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ آپ دیکھیں جنید بڑی اچھی بات کی ساتھ اپنا بھائی نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی حقیقی خوشی واقعی میں وہی خوشی ہوتی ہے کہ جو آپ کسی کو دے کر جب یہاں سے آواز آئے کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا وہی ویسے کے لیے حقیقی خوشی ہوتی ہے یہ سال گزر گیا ہمیں اس کو چیک اینڈ بیلنس ضرور کرنا چاہیے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے ہم نے اس سال میں کیا ایسا کام کیا جس سے ہم نے لوگوں کو ایزا پہنچائی تکلیف پہنچائی حاصل کیا کسی کے ساتھ لیکن ہمیں اب یہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا عہد بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو نیا سال ہے ہم اس میں لوگوں کے لیے محبتیں لوگوں میں آپس میں پراسپیرٹی ایک رواداری کی فضا قائم کریں گے اور کوشش کریں گے یہ ہمارا چینل جو کہ کیو ٹیلی ویژن جو ہے ایک Q T V global network ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان الحمد رہتا ہے جب اس چینل کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک تقویت ایک توانائی محسوس کرتا ہے تو یہ بھی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو وقت گزر رہا ہے یہ وقت اب ہمارے پاس آئے گا تو ہمارے پاس یہاں لوگوں کے پاس جو ہے محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ تو ہم کیوں نفرتوں کو اپنا وقت ضائع کریں بہت یہی میرا میسج ہے کہ گھڑیال تجھے دیتا ہے یہ منا دی گھڑیال تجھے دیتا ہے یہ منا دی نے تیری عمر میں ایک اور گھڑی کٹا دی بات جاری رکھتے ہیں ایک اور کالر کو شامل کریں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید بھائی کیا حال ہے جناب میں عرض کر رہا ہوں جی بہت اچھا ہوں آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں مبشر بات کر رہا ہوں سر لاہور سے جناب مبشر صاحب تو سر آپ کو اور ہمارے کیو ٹی وی کی حال ٹیم کو نیا سال مبارک ہو سر آپ کو بھی بہت بہت مبارک جی، خیر مبارک سر دوسرا یہ بس اتنا چھوٹا سا پیغام ہے میری طرف سے بس اتنا ہمارے پاکستان کے لیے مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارا یہ دو ہزار آٹھ کا سال جو ہے ہاں۔ بس خیریت سے گزر جائے بس جو ہاسپٹل میں یا کہیں بھی اپنے گھر میں کہیں بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو خیریت سے وہ کرے بس اتنی میری دعا ہے آپ سے بس آپ کا بہت بہت شکریہ مبشر بھائی آپ کی کال کرنے کا بے شک ہماری بھی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے مبارک کرے میں چاہوں گا سبھی بھائی آپ کچھ خاص بات اس موقع پہ کہنا چاہیں کہ یہ بات ستا ہے کہ سال گزر جائے گا نیا سال بھی آ گیا نیا سال بھی گزر جائے گا وقت گزر جائے گا ساتیں گزر جائیں گی پل گزر جائیں گے ہم بھی گزر جائیں گے ہمارے بعد بہت سے لوگ گزر جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں روشنی کی ایک کرن باقی ہے اور وہ کرن بار بار جو ہے وہ ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے کہ شاید اجالا آنے والا ہے اندھیرا ختم ہونے والا ہے کیا کہتے ہیں ہر مسلمان دنیا میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ ہونے کا خواب دیکھتا ہے اور یہ خواب وہ اس لیے بھی دیکھتا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ رب العزت نے مبلغ بنایا ہے سرکار علیہ السلط اسلام کے دین کے غلبے کے لیے ان کے نظام کے غلبے کے لیے ہر مسلمان جیسے اس بھائی نے کہا کہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے فرد کی حیثیت سے کیونکہ معاشرہ فرد جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے جب فرد درست ہو جائے گا تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا مسلمان جہاں جہاں بھی ہے وہ اپنے کردار سے عمل سے مسلم تہذیب کو مسلم کلچر کو مسلم تعلیمات کو عام کرے یہی نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے ہم کو سوچنا ہے اور کرنا ہے ٹھیک جی۔ مفتی صاحب کیا کہنا چاہیے آخر میں یہ جی، میں سنا سبھی بھائی نے جو بات کی تھی میں اس سے بہت متاثر ہوا اور بہت ہی اچھی لگی کہ ہم خوشی تقسیم کرنے کی کوشش کریں کیا بات تو اس دفعہ تو چلے یہ موقع نکل گیا بالفرض کیونکہ یہ ایک سوچ دے رہا ہے ایک فکر دے رہا ہے رحمۃ یہاں پہ جو لوگ مسلسل اس کو دیکھ رہے ہیں مستقل پروگرام دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی سوچ لے کر اٹھیں گے تو آج کے لیے اگلے سال کے لیے کوشش کریں کہ جیسے ایک خان بھائی نے بھی ایک بھائی نے اشارہ فرمایا کہ پہلے تو محاسبہ کہ ہم نے کیا کیا کھویا پھر آگے کیا کیا کرنا ہے کیا بات تو دوسروں کو خوشی اگر تقسیم کرنے کا ذہن بنا لیں کہ اگلا سال جب آئے گا تو جتنے نوجوان خاص طور پہ جب کسی کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے نا تو ہم نے دیکھا ہے وہ کام بہت تیزی کے ساتھ پورا ہوتا ہے بڑے بڑے ریولیوشن میں ہاں، نوجوان اپنے اطراف میں دیکھیں پورے سال کے اندر جو غربا وغیرہ ہیں جن سے بچیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں آپ کا دکھی دلوں کا سارا پروگرام آتا ہے کس قدر لوگ غم کے بیچارے سمندر میں گن یعنی ہیں ان کے غموں کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں تو پھر ان امید ہے کہ یہ جب سال یہ آئے گا نیا سال شروع ہوگا لوگ اس کے منتظر ہوں گے غریب آدمی منتظر ہوگا اور انشاءاللہ شاء مجھے امید ہے کہ جہاں وہ ان نوجوانوں کو دعائیں دے رہا ہوگا وہاں ان شاء اللہ آپ کو بھی دعائیں دے گا ہمیں بھی دعائیں دے گا اور کی ٹی وی کو آپ کے صدقے کے ہمیں دعائیں ملیں گی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تمام افراد اس پروگرام میں تشریف لائے آخر میں ناظرین ان شاء اللہ مفتی محمد اکمل صاحب ایک خصوصی دعا کریں گے لیکن اس دعا سے قبل کچھ باتیں ایسا کرنا چاہتا ہوں دل تو بہت بھرا ہوا ہے اور دل تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ باتیں کروں لیکن کیا کہوں کہ وقت بہت کم ہے ایک بات تو طے ہے ناظرین کہ دو ہزار آٹھ کا سورج بس اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد شروع ہونے والا ہے میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اگر ہم اپنا احتساب کر لیں اور اگر ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا رکھ کر اپنے خلاف خود استغاثہ پیش کریں اور استغاثہ پیش کرنے کے بعد مکمل طور پر دڑائی کے ساتھ اپنے ہی اوپر جراح کریں اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کریں اور جراح کرنے کے بعد کیس در کیس در کیس اپنے خلاف پیش کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کے ان تمام معمولات کو اٹھا کر اور بالخصوص دو ہزار سات میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ناظرین ان تمام کیسوں کو ہم فائل کرتے چلے جائیں تو ہمارے کیسز میں ناظرین بہت امبار لگ جائے گا اس لیے کہ ہمارے کیسز میں وہ حسد بھی شامل ہے وہ جھوٹ بھی شامل ہے وہ مکر و فریب بھی شامل ہے وہ جالسازیاں بھی شامل ہیں وہ گالی گلوچ بھی شامل ہے وہ ولگیرٹی بھی شامل ہے وہ سب کچھ شامل ہے جس کا تقاضا یا جس کے متقاضی ہم ہو نہیں سکتے تھے لیکن ناظرین اس کیس کو پیش کرنے کے بعد جب منصف کی سیٹ پہ خود ہم اپنے آپ کو بٹھائیں گے اور ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جب فیصلہ دیں گے تو فیصلہ واقعی ہمارے خلاف ہوگا لیکن وہ بظاہر تو ہمارے خلاف ہوگا لیکن دراصل وہ ہمارے حق میں ہوگا کیونکہ ہم صحیح طور سے اپنا احتساب کرنے جائیں گے اور اس کے بعد ناظرین وہ جو دو ہزار آٹھ کا سورج جب آہستہ آہستہ طلوع ہونا شروع ہوگا اور اس کی پہلی کرن جب پوری کی پوری دنیا کو روشن کرے گی تو یقین مانیے ناظرین میں اس کرن کو محسوس کر رہا ہوں کہ وہ کرن در اصل روشنی کی وہ کرن ہوگی جو اندھیروں کے سینوں کو چیرتی ہوئی نکل کے آئے گی اور یہ کہے گی کہ آؤ آ کر دنیا کے اندر محبت کو پھیلاؤ آؤ آ کر دنیا کے اندر الفت کو پھیلاؤ آؤ آ کر دنیا کے اندر امن کو پھیلاؤ آؤ آ کر دنیا کے اندر سلامتی کو پھیلاؤ آؤ آ کر دنیا کے اندر مٹھاس کو پھیلاؤ آؤ آ کر جو مسلم اما کی سفے آپس میں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اس کو جوڑنے کی کوشش کرو آؤ مسلم اما میں جو اتحاد اب بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے ایک بار پھر مسلم اما کے اندر اخوت پیدا کرنے کی کوشش کرو مساوات پیدا کرنے کی کوشش کرو بھائی چارگی کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کرو میرا ایمان ہے کہ وہ کرن پکار کے کہے گی وہ کرن پکار کے کہے گی کہ اب جو تمہارے اندر کدورتیں اور نفرتیں موجود ہیں اپنے دلوں سے ان نفرتوں کو نکال کر پھینک دو ان کدورتوں کو نکال کے پھینک دو کیونکہ دو ہزار سات میں تم نے بہت کچھ کھو دیا ہے اور وہ کچھ کھو دیا ہے جس کو تمہیں کھونا نہیں چاہیے تھا لیکن ابھی بھی دو ہزار آٹھ کا سورج تمہارے سامنے طلوع ہو رہا ہے اور وہ پہلی کرن دراصل تمہیں یہ بتائے گی کہ تمہیں اپنی اپنی سمت کا تعین کرنا ہے آج ہم بہت پریشان ہیں بہت مسائل کا شکار ہیں بہت دکھوں کا شکار ہیں میں اگر کسی گھر کی بات کروں تو اس گھر کے اندر کہیں بیٹی رشتوں کا منتظر ہے کہیں بیٹے جو ہیں وہ جاب کی تلاش میں ہیں کہیں بوڑھا باپ اپنی بیماری کو رو رہا ہے کہیں بوڑھی ماں اپنی بیماری کو رو رہی ہے کئی بھائی آپس میں بام دست کو باہ ہو چکے ہیں کئی کوئی شخص جو ہے اپنی چھت کو تلاش کر رہا ہے اور اگر میں قوم کی بات کروں اگر میں ملت کی بات کروں تو ملت تو آج پارا پارا ہوتی چلی جا رہی ہے یہ تمام مسائل آج ہمارے سامنے ہیں اور اس کے باوجود ہم ریس کورس میں جا کر پبز میں جا کر بیئر بارز میں جا کر ہم رقص و سرور کی محفلوں میں اپنے آپ کو غرق کر کے سکون تلاش کرتے ہیں ارے ہمیں تو سونا ہی نہیں چاہیے ہمیں تو ہر وقت جاگتے رہنا چاہیے اور جاگ جاگ کر اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں دراصل اس کو ادا کرنا چاہیے ناظرین بہت کڑا وقت ہے سے زیادہ کڑا وقت ہے کہ خاصا خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الخربا ہے پردیش میں وہ آج غریب الخربا ہے پردیش میں وہ آج غریب الخربا ہے عید کریں کہ دو ہزار آٹھ کا سورج جو اب نکلے گا انشاءاللہ اللہ تو ہمارے درمیان سے تمام نفرتیں تمام قدورتیں اور تمام عداوتوں کو دور کر دے گا اور دو ہزار آٹھ کا سورج جب نکلے گا انشاءاللہ تو جتنی تاریخی ہم نے دیکھی ہے جتنا اندھیرا ہم نے دیکھا ہے ہمارا ایمان ہے اس بات پہ ناظرین کہ جب اندھیرا بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے جب تاریخ رات بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد روشنی کی ایک کرن ضرور نکلتی ہے اور وہ روشنی کی کرن انشاءاللہ شاء اللہ دو ہزار آٹھ کے سورج کے ساتھ اب نمودار ہونے والی ہے استقبال کریں دو ہزار آٹھ کا لیکن اس انداز سے استقبال کریں کہ اپنا جو ایک انفرادی فریضہ ہے ہمیں اسے بھی ادا کرنا ہے اپنا جو قومی فریضہ ہے ہمیں اسے بھی ادا کرنا ہے اور ایک منحص القوم یا منحص الامت جو ہمارا فریضہ ہے ہمیں اسے بھی ادا کرنا ہے بس ناظرین یاد رہے کہ یہ سورج ڈوبے گا یہ سورج پھر طلوع ہوگا یہ سورج پھر ڈوبے گا یہ سورج پھر طلوع ہوگا لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے موراج جو ہے ڈوب جائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کی جو اخلاقیات کی جو باتیں ہیں وہ ڈوب کے ختم ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ جو اخلاقی قدرے ہیں وہ ڈوب کے ختم ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کی جو سچائی ہے جو ایمان کی طاقت ہے وہ ڈوب کے ختم ہو جائے ارے یاد رہے کہ یہ سورج ڈوبتا رہے اور طلوع ہوتا رہے لیکن ہمیشہ ہم اخلاقی تقاضوں کے پابند رہیں گے اور اخلاقیات کے دامن کو پکڑ کے جو ہمارا فریضہ ہے ان اس کو ادا کرتے رہیں گے بس پیار کو عام کریں محبت کو عام کریں پیار کو بانٹتے چلے جائیں امن کو بانٹتے چلے جائیں یاد رکھیں ناظرین کہ ہماری آزادی بس اس حد تک ہے جہاں دوسرے شخص کی ناک کی ابتدا ہوتی ہے ہماری آزادی وہاں پر آ کے رک جایا کرتی ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے مال سے کسی کی جان سے کسی کے خون سے یا کسی کی عزت سے کھیل جائیں اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی عزت کو سر عام نیلام کر دیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی گردنوں کو مار دیں اور اس کے خون کو بہا دیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی عزت کو پارا پارا کر دیں اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کی جان سے اس انداز سے کھیل جائیں کہ بس ہمارے لیے وہ کھیل ہو اور اس کے علاوہ علاوہ کچھ بھی نہ ہو بس ناظرین آج جو کچھ بھی آپ نے گفتگو سنی میں نہیں جانتا کہ اس گفتگو کا اثر آپ پر کیا ہوا ہوگا لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ ہمارا تو کام ہے پیغام کو پہنچانا اور ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے اب آپ کا کام ہے کہ اس پیغام کو ریسیو کریں اور دنیا میں کونے کونے تک اس پیغام کو پہنچا دیں ان شاء اللہ اجتماعی دعا کرتے ہیں آپ تمام مسلمان جو اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اس اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں مفتی محمد اکمل صاحب اپنے مخصوص انداز میں دعا کریں گے اور یاد رہے ناظرین کہ دعا تو رد ہوتی ہی نہیں ہے بس مل کے کروڑوں لوگ دعا کرتے ہیں دیکھیں انشاءاللہ اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ہونا چاہوں اللہ حافظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحم الراهمين يا رحم الراهمين يا رحم الراهمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے مدی مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا لیکن ہماری بغیر طلب کے نے کرم نوازی فرمائے اور ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا یا رب کریم اس بھی تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اے اللہ چاہتا ہے تو پچھلے نبیوں کی امت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا لیکن یا رب رب کریم ہماری بغیر طلب کے تو نے کرم فرمایا اور سب سے افضل ترین نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا یا رب کریم میری طرف بہت بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا ہمیں قرآن عطا فرمایا ہمیں صحت عطا فرمائی ہزار ہزارہ نعمت عطا فرمائی اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اور بغیر طلب کیے کہ یار کریم یقیناً اگر ہم ان کا شمار کرنے لگے تو دنیا بھر کے انسان اگر کاتب بن جائیں تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو یقیناً تیری نعمتوں کو شمار ممکن نہیں لیکن ہے مالک مولا ان تمام تر نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود ہم پر بدبختی غالب رہی ہم نے تقاضائے بشریت کو اپنے اوپر غالب غالب کر لیا ہم نے قرآن کو چھوڑا ہم نے حدیث کو چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے پیغام ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگے اور اے رب کریم ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں مشغول کر کے سکون حاصل کرنے کی غلطی کر بیٹھے اے اللہ تیرے ڈھیل دینے کی مسلسل عادت نے ہمیں گناہوں پہ مزید ضرورت مند کر دیا اور اے اللہ ہم سارا دن نفس و شیطان کی اطاعت میں مصروف عمل رہے زندگی کے ایام بالکل آہستہ آہستہ اسی طرح کم ہوتے رہے جیسے برف کی سل آہستہ آہستہ پگھل جاتی ہے یا رب کریم ہماری زندگی کے قیمتی لمحے قیمتی سال گزر گئے اور ہمیں احساس بھی نہ رہا کہ ہمارا ہر آنے والا لمحہ ہمیں آہستہ آہستہ موت اور قبر کے قریب سر کر رہا ہے لیکن اے مالک و مولا یہ بات کنفرم ہے یہ بات یقیناً ثابت شدہ ہے کہ ہم نے کتنی بھی خطائیں کی ہم نے کتنے بھی گناہ کیے اے اللہ ہم باغی نہیں ہیں ہم اس بچے کی طرح ہیں کہ جب ماں اسے مارتی ہے تو بچہ ماں کی آغوش میں لپٹ جاتا ہے اور ماں اسے محبت سے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے یا رب کریم تیری رحمت بڑی وسیع ہے ہم گندے ہیں گناہ گار ہیں بدکار ہیں سیاہ کار ہیں ہم مانتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے جھوٹ بھی بولے غیبتیں کیے چگلیاں کی ہم نے مسلمانوں کی دل آزاریاں کی ماں باپ سے بدتمیزیاں بھی ہو گئی اے اللہ ہم نے جان بوجھ کے نمازیں بھی قبضہ کی بدنگاہی بھی ہو گئی ہم نے بہت سارے برے کاموں میں دوستوں کے ساتھ تعاون بھی کیا لیکن یا رب کریم ہم نے تیری رحمت کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اے اللہ اس وقت کروڑوں مسلمان تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کر کے تیرے دروازے رحمت پر دستک دے رہے ہیں اگر تو ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو معاف کر دے گا تو یقیناً تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اے اللہ ہم سب بہنوں کی بھائیوں کی جو تجھ سے آج دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے جو ہم نے نیک اعمال تیری عطا سے تیرے کرم سے تیرے فضل سے کیے سب کو درا جائے قبولیت عطا فرما دے اے اللہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرما اے مالک و مولا ہمیں گناہوں سے محبت ہو گئی ہم نے نیکیوں سے نفرت کی گناہ کا گناہ کرنا بے حد آسان ہو گیا نیکی کرنا بے حد مشکل ہو گیا اے مالک کو مولا اگر یہ بدبختی ہم پر تاری رہی اور ملک الموت علیہ السلام نے ہمارے دروازے زندگی پر دستک دے دی اور ہماری لاش بھی ہمارے گھر والوں کے سامنے اسی طرح پڑی ہوئی جیسے بے شمار لاشیں ہم نے گھر والوں کے سامنے پڑے ہوئے دیکھے تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے لیکن اے مالک کو مولا یقیناً ہمیں ایک دن مرنا ہے ہمارے گھر والے ہماری لاش پر آنسو بہا رہے ہوں گے کئی ماں پچھاڑے کھا رہی ہوگی ہوگی کہیں بیوی بچے رو رہے ہوں گے کہیں ماں باپ رو رہے ہوں گے دو احباب آ کے تسلیاں دے رہے ہوں گے ہمیں بھی تخت غسل پر لٹایا جائے گا ہمارا بھی لباس اتارا جائے گا ہمیں بھی غیر لوگ غسل دیں گے اس کے بعد ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا آج سے پہلے ہم نے لوگوں کو کفن میں لپتے ہوئے دیکھا کبھی احساس پیدا نہ ہوا تھا کہ ایک دن یہ لباس ہمیں بھی پہننا ہوگا ہمارے آخری دیدار کے لیے گھر والوں کے سامنے لٹایا جائے گا سب رشتے دار بکا متا رہے ہوں گے شور رونے کی آواز بلند ہوگی اور ہمیں جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جائے گا لوگ ہم پر نماز جنازہ ادا کریں گے آج سے پہلے ہم نے لوگوں پہ جنازہ پڑھا آج تک ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ہمیں بھی اس مقام پر لیٹنا ہوگا اس کے بعد لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہمیں اندھیرے قبرستان کی طرف لے کر چل پڑیں گے جس قبرستان میں دن کے وقت جاتے ہوئے بھی ہمیں خوف محسوس ہوتا تھا ہزاروں مرغوں کے درمیان میں اندھیری قبر میں ہمیں ہمارے وہی پیارے چھوڑ کے چلے جائیں گے جن کے لیے ہم نے گناہ کیے جن کے لیے ہم نے ناجائز کام کیے جن کے لیے ہم نے برائی سے تعاون کیا اور پھر ہمیں اندھیری قبر میں چھوڑ کے جب لوگ چلے گئے اے اللہ اگر امال خراب ہوئے اگر نام امال میں گناہ باقی رہے اور اللہ نہ کرے قبر کی دیواریں مل کر ہماری پسلیوں کو توڑ دے اگر تو ناراض ہوا اور تو نے قبر جہنم کی کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی تو یقیناً یا رب کریم ہمارے نازک بدن اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کو اٹھ اٹھ کر بہانے والے آنکھوں کا واسطہ ہم سب کی بخشش فرما دے اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے اے اللہ ہمیں گناہوں سے سخت نفرت عطا فرما ہمیں نیچے سے پیار عطا فرما دے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے نیک اعمال کرنا بے حد آسان بنا دے اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توقع فرما اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی ہمت عطا فرما دے اے اللہ آج ہمارے جو بھائی بہن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے ہم سب کو پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نے ایسا پاکیزہ کر دے ایسا پاکیزہ کر دے ایسا پاکیزہ کر دے کہ پھر کبھی بھی گندگی ہمارے پاس نہ آ سکے ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو ہماری سوچ کو ہماری فکر کو پاکیزہ کر دے ہمیں پاکیزہ دوست عطا فرما اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تو اس پورب قیامت کے وقت بھی ہمیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف فرما سکتا ہے اے اللہ نے گناہوں سے پاک و صاف کر دے یا رب کریم جتنے بھائی بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بننے کے لیے مرحمت فرما اے اللہ جن بھائی بہنوں کے قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے جو آپس میں ناراض ہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے بھائی بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما دے اے اللہ تمام حاضرین تمام ناظرین تمام سامعین کے علم میں عمر میں روحانی قوت میں دراجات میں رشتے حلال میں کاروبار میں صحت میں عمل میں بے حد برکت عطا فرما اے اللہ ہمیں رشتے حلال اتنی وافر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے یا رب قریب حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے اے اللہ ہماری تمام فکریں پریشانیاں ذہنی ٹینشن دور فرما دے ہماری ہر جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما اے اللہ آپس میں محبت دے دے آپس میں پیار دے دے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کو ہر اندرونی اور بیرونی سازش سے محفوظ فرما اے اللہ موجودہ ہنگاموں میں موجودہ خانے میں جتنے مسلمان بھائی بہن شہید ہوئے اللہ طرف سب کی مقصد فرما ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے پردہ فرما چکے ان سب کی بھی بخشش فرما دے ان کے دراجات کو بھی بلند فرما ان کے نیک اعمال بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے اے اللہ ان کی گناہوں سے بھی درگزر فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما دے انہیں قبر کے عذاب سے قبر کی وحشت سے قبر کی تنگی سے قبر کے کیڑے مکوڑ سے محفوظ فرما اے اللہ انہیں بھی ہمیں بھی بار بار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار نصیب فرما دے اے اللہ جس طرح کثرت گناہ کے باوجود تو نے دنیا میں ہماری عزت کو قائم رکھا میدان معاشر میں بھی ہماری لاج رکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوکر کو چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمانا سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ خوبصورت پر فادل قدم اللہ فرمانا خصوصی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی اب روس صاحب کو ہنگورا صاحب کو اور دیگر جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کیو ٹی وی میں کام کرنے والے ہیں جتنے ہوسٹ ہیں جتنے گیسٹ ہیں جتنے کیمرہ مین ہیں جتنے بھی اس ادارے میں ورکر ہیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما ان کی حتمی مقصد فرما دے ان کی فکریں دور فرما دے اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما ہمارے جو بھائی جو بہن ہماری دعا کے ساتھ شریک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بہت بڑی خدمت کرنے کی توقع عطا فرما فرما یا رب کریم ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے اور یا رب کریم دنیا کے جس بھی گوشے میں جس طرح ہم سب مسلمان دعا میں شریک اور جمع ہیں اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہونے کے موقع فرمانا